السلام علیکم اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے آپ لوگ تیار ہوں گے آج ہمارا تھرٹی تھرڈ لیکچر ہے اور یہ جو لیکچر ہے لائک دی ادر اس میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ coping with and adapting to high ہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دفعہ جب ہائی النس کی بات میں نے کی تھی آپ سے تو we we could talk about the stroke آج جو ہے ہم اس کو اور آگے لے کے چلیں گے اور آج جس کنڈیشن پہ میں غور کروں گا اور فوکس کروں گا وہ ہارٹ ڈیزیز ہے بیسکلی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسٹروک کی بات کریں گے ہارٹ ڈیزیز کی بات کریں گے ایڈس کی بات کریں گے کینسر کی بات کریں گے یہ چار ایسی کنڈیشن ہیں which are consider to be top of the list کیلے ڈیتھ ہارٹ ڈیزیز جو ہے this is definitely the number one killer یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ heart disease is universally country اور under developed country heart disease کا جو ریٹ آف مورٹیلٹی ہے از دی ہائیسٹ آپ یہ جانتے تو ہوں گے کہ ہارٹ ڈیزیز کیا ہوتی ہے یہ بیسکلی ایک ہارٹ ڈزیز جو ہے is a combination of that result from the narrowing and blocking of the arteries یہ جو بلاکنگ آف دی آرٹریز ہے یہ بیسکلی یو نو لیک کی وجہ سے ہوتی ہے پلاٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے اور جب وہ پلاٹ آ کے آرٹری میں پھنس جاتا ہے اور اگر وہ ایک عرصے سے زیادہ دیر تک وہاں رہے تو it can cause you know heart attack for us تو یہ جو کنڈیشن ہے of narrowing of the arteries آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ہم نے ذکر پہلے بھی ایک دفعہ ایک لیکچر میں کیا تھا تو یہ نیروئنگ آف دی آرٹریز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور انویریبلی یہ نیروئنگ آف دی آرٹریز جو ہے یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کو ہائی بلڈ پریشر کی فار انسٹنس یو نو تکلیف ہو یا پیپل ٹینسو اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہائپر ٹینشن کے ساتھ ساتھ اپنے ہائپر ٹینشن کو کنٹرول نہ کر رہے ہیں اور ان کی ہائپر ٹینشن جو ہے وہ اگر ایک دیر دیر تک چلتی رہے تو ان میں probability of you know atherosclerosis جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے تو یہ تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو مانیٹر کرنا اور جس کو یو you نو know, جس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ there are brief reductions you know ہمارے آکسیجن کی ہمارے بلڈ میں اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ ایک ایسی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ طرح جی ہاں، آپ کے سینے میں کریمپ سا پڑا ہے یو you نو know? اور کئی دفعہ آپ کو درد ہوتی ہے اور یہ جو درد ہوتی ہے سینے میں اس کو ہم نارملی انجائنا کہتے ہیں لیکن میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہم انجائنا پیکٹورس کا نام اس کو دیتے ہیں اور یہ جو انجائنا کی جو درد ہے یہ اکثر اوقات چیسٹ میں ہوتی ہے لیکن یہ پھر کئی دفعہ بازو میں بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے اور اسی طرح بیک میں اور نیک میں بھی یہ ہمیں محسوس ہوتی ہے انجائنا جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو ہم انڈر جب ہم انڈر اسٹریس ہوتے ہیں اور انڈر سے مراد میری ہے کہ لیٹ سے if this too much activity we have been in یا ہم نے کوئی ایکسرسائز کی ہے یا کئی دفعہ سننے میں آتا ہے کہ جی آدمی بہت سی سیڑھیاں چڑھ کے گیا know, تو اس کو درد شروع ہو گئی تو تو یہ uh, اس طرح کی کنڈیشنز میں you know one is more prone to have angina pain one is suffering from it لیکن زیر میں آپ یہ رکھیے کہ اگر یہ جو جو بلڈ سپلائی جو ہے اگر یہ سویر ہو جائے یا بہت پرولونگڈ اس کی ریڈکشن ہو جائے بلڈ سپلائی کی تو وہ جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے یو نو اور اس کا نقصان جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اٹ افیکٹس آر ہارٹ مسل جس کو ہم مایوکارڈیم کا نام دیتے ہیں اور یہی کنڈیشن جو ہے یہ پھر مایوکارڈیل انفاکشن کی شکل یا جس کو ہم عام فیم زبان میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو ہارٹ اٹیک ایک ایسی کنڈیشن ہے جو بہت سیریس کنڈیشن ہے اور اس پہ ہمیں اس کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہونی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو مانیٹر کر سکیں تو اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایسے کیا کامن سمٹمس ہیں جو ہارٹ اٹیک کے یو نو کنسیڈر کیے جاتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بیشتر لوگ جنہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ کافی ڈیلے کر دیتے ہیں you know the process of seeking help in other word وہ رائٹ اوے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے یا وہ رائٹ اوے ہاسپٹل نہیں جاتے اور اکثر اوقات اس کی جو ایک جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ there is confusion around what exactly are the symptoms of heart attack تو میں موٹے موٹے جو سمٹمس میں ان کی بات آپ سے کروں گا پہلا سمٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ there is a feeling of you know discomfort آپ کہہ لیجیے اگر آپ کو ڈسکمفرٹ کی فیلنگ ہو سینے میں بہت پریشر سا محسوس ہو رہا ہو یا کئی دفعہ وہ بلوٹنگ کی فیلنگ ہوتی ہے بلوٹنگ سے میری مراد ہے وہ فلنس کی فیلنگ ہے جی بہت یو نو کھایا پیا جو آپ کی گردن تک پہنچ گیا ہے ورچولی اور اسی طرح اگر سینے کے درمیان میں یو نو چیسٹ کے درمیان میں درد ہو یا کئی دفعہ وہ ایک اسکویزنگ فیلنگ سی ہوتی ہے کہ کوئی جس طرح یو نو دبا رہا ہے آپ کو اسکویز کر رہا ہے اور اگر یہ کچھ منٹ سے زیادہ اگر یہ کنٹینیو کرے تو پھر you know one should you know one should sort of give a very serious consideration to it اسی طرح کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو پین ہوتی ہے یہ سینے سے اسپریڈ کرتی ہے شولڈرس کی طرف یو نو نیک کی طرف اور بازوؤں کی طرف سملرلی اگر چیسٹ کی جو ڈسکمفرٹ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک لائٹ ہیڈنس سی ہو جائے لائٹ ہیڈنس سے مراد ہے میری اگر آپ کا جو سر ہے وہ لگے آپ کو کہ ہلکا ہلکا ہو گیا ہے خالی سا لگ رہا ہے یو نو اور اسی طرح اگر ایک یو نو فینٹنگ کی فیلنگ یو نو کہ جسم میں سے لگ رہا ہے کہ جان نکل رہی ہے یا بے ہوشی کی فیلنگ آنی شروع ہو جائے یا کئی دفعہ سویٹنگ شروع ہو جائے کہ بہت زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جائے یا نوزیا کی فیلنگ ہو جائے کہ یو نو لگے کہ کھایا پیا جو ہے وہ یو نو سک سی فیلنگ ہو رہی ہے وہ نکل نہ آئے اور اور کئی دفعہ اس کے ساتھ ساتھ شارٹنیس آف بریتھ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ سانس جو ہے وہ بہت انسان تیزی سے لینا شروع کر دیتا ہے تو یہ وہ سمٹمز ہیں یو نو جو ہارٹ اٹیک سے ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں تو ان سمٹمس کو یو نو میں ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ اگر اس شکل میں یہ سمٹمس ہوں تو one should you know properly reach out for help you know اس سے پہلے کہ کوئی سیریس یو نو ڈیمیج ہمارے جس کو ہم مایوکارڈیل ڈیمیج کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی سی ایس قسم کا مایوکارڈیل ڈیمیج ہو جائے کئی لوگ جن کو یو نو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے وہ ان کو کنجسٹو ہارٹ فیلئر کی کنڈیشن بھی ان میں کئی دفعہ پیدا ہو جاتی ہے تو کنجسٹو ہارٹ فیلئر کی تین جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہارٹ کا سائز ہے وہ بذات خود انلارج ہو جاتا ہے کنجسٹو ہارٹ فیلئر میں تو جب ہارٹ کا سائز انلارج لارج ہو جاتا ہے تو پھر ہارٹ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بلڈ کو سپلائی کرنے کے لیے اور دوسری جو چیز ایک فیچر جو ہے کنجسٹو ہارٹ فیلئر کا وہ یہ ہے کہ ہارٹ کی پمپنگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو جب پمپنگ کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر وہ بلڈ کی جو سپلائی ہے وہ سارے جسم میں پوری طرح سے ہر جگہ نہیں پہنچتی اور اسی طرح تیسری جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی ایکٹیویٹی اس طرح کا person suffering from congestive heart failure اگر وہ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی کر لے یا کھیلنا شروع کر دے یا کوئی اور ایسی فزیکل ایکٹیویٹی کر لے یا بہت سی سیڑھیاں یو نو چڑھے تو اس کو شارٹنیس آف بریتھ کی فیلنگ کہ یو نو ایک ورچولی ایک ایسی فیلنگ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے میل دوڑ کے انسان آیا ہے تو سانس جو ہے وہ بڑی تیزی سے آنا شروع ہو جاتا ہے اور یو نو اس کو جس کو ہم شارٹنیس آف بریتھ کہتے ہیں تو یہ تین ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو جو یہ پرماننٹ فیچرز ہیں کنجسٹو ہارٹ فیلئر کے ان کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اب ہارٹ ڈیزیز جو ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ یہ اٹس ناٹ اے کنڈیشن اور جو کہ صرف غریب ممالک کی ہے یا انڈر ڈیولپ کنٹریز کی ہے یہ it's a condition which is universal I mean people west most develop countries and similarly universal phenomena America میں لون کہتے ہیں کہ suffer from heart attack very big number American suffer from heart attack and nearly third of them you don't die because of of this condition تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا بڑا کلر ہے ہارٹ ڈیزیز جو ہے یہ کتنا بڑا کلر ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کا جو پروگنوس ہے یو نو وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے وہ ڈفر کرتا ہے اس میں دو چیزوں کا بڑا امپورٹینٹ دخل ہوتا ہے پروگنوسز میں ایک تو مایوکارڈیل انفاکشن کہ وہ آرٹیریل ڈیمیج کس حد تک کرتی ہے سو دا ڈگری کہہ دیجیے آف دی آرٹیریل ڈیمیج جو ہے وہ پروگنوس جو ہے وہ اس کو ڈٹرمن کرنے میں اس کا ایک بڑا امپورٹینٹ کنٹریبیوشن ہے اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ ہارٹ کی وینٹریکلس کی ہے کہ ہارٹ وینٹریکلس کی کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے اگر وہ کنڈیشن اچھی ہے تو پروگنوس بہتر ہو جاتا ہے اگر وہ کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو پھر وہ پروگنوس جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں سمجھا جاتا اسی طرح یو نو اس میں کچھ ہارٹ کنڈیشن میں کچھ سوشو کلچرل رسک فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں جن کا تعلق ایج سے جینڈر سے you know socio cultural factor سے ہوتا ہے تو میں ان رسک فیکٹرز کی بھی بات اس وقت آپ سے کرنا چاہوں گا انٹرسٹنگلی انف ایج سے ریلیٹڈ جو چیز جو بڑی واضح طور پہ ریسرچ سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پینتالیس سال کی عمر کے بعد یو نو جو رسک فیکٹر ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کنڈیشن کا اسی لیے اکثر اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ پینتالیس سال کے ہو جائیں تو پھر آپ اپنی صحت کو خاص طور پہ مانیٹر کریں اپنی ڈائٹ کو مانیٹر کریں اپنی لائف میں کچھ ایکسرسائز بھی لے کے آئیں آئی مین کئی چیزیں جو ہے وہ پینتالیس سال کے بعد one has to be more careful for instance medical check ups جو ہے وہ ریگولرلی ہمیں کروانے چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یو نو uh, جن کا تعلق ایج سے ہے اسی طرح جینڈر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ both men and women develop a heart disease مردوں کو have a higher sort of problem of having a heart disease and women لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایون دو ویمین جو ہے جو خواتین جو ہے ان کی ان کو ہارٹ کنڈیشن کی پرابیبلٹی کم ہوتی ہے لیکن you uh, know they seem to be more likely to die if they have a conditions phenomena جو ہے men have a higher sort of illness but women seem to be more prone to you know die of a heart diseases there seems to be a link you know between the heart disease and the socio cultural factors دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ امریکہ میں ایک ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا جو امریکن اسٹڈیز سے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ for instance the blacks in America for instance جو ہے you know they have a higher risk of having cardiac problems as oppose to the whites اور دی ایشین اور دا ہسپینکس اسی طرح انٹرسٹنگلی ایک نائنٹین نائنٹی میں a study carried out in New York اور یہ جو اسٹڈی جو نیو یارک میں کیری آؤٹ کی گئی تھی اس سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دوز بلیکس بورن یو نو ان ان دا ساؤتھ دا سدرن یو ایس فار انسٹنس دے ہیڈ اے ہائر یو نو ریٹ آف ہیونگ کارڈیک پرابلم ایز ٹو دا بلیکس وو بورن ان دا نارتھ آف امیرکا ناردرن جو اسٹیٹس کے بلیکس تھے ان کا ریٹ پریٹی مچ وائٹس والا ہی تھا تو this was another very very interesting with in the US south ساؤتھ اور نارتھ میں فرق ہے جہاں تک یو نو بلیک کمیونٹی کا تعلق ہے اسی طرح کراس کلچرل ریسرچ جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ for instance Russian men and women you know have a very high death rate because of cardiac problems اور اسی طرح فرینچ uh, اور جاپنیز جو ہے ان کا جو کارڈیک پرابلم سے جو ان کا ڈیتھ ریٹ ہے وہ بڑا لو ہے رشینس کا بہت زیادہ ہائی ہے اور فرینچ اور جیپنیز کا از ویری ویری لو تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ life style and other and biological risk factor جو ہے they have a very important role to play in having a heart condition part of the reason جو ہے for age sex and socio cultural difference you know is the variation of life style جو لائف اسٹائل ویریشن ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے فار ایگزامپل ہائپر ٹینشن کو لے لیں hypertension is basically you know our condition of having high blood pressure اگر یہ constantly you know over extended period of time یہ چلے تو اس سے کیا ہوتا ہے you know it becomes a major risk factor for us to have a heart disease اور یہی وجہ ہے کہ فار انسٹنس امیرکا میں nearly one fourth of adult American جو ہے are hypertensive you know that's a very very high number high blood pressure ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کا کئی دفعہ پتا نہیں چلتا ہمیں کوئی ایسی اوور اس کے سمٹمس نہیں ہوتے کہ جی ہمارے کان لال ہونے شروع ہو جائیں یا ہمارا چہرہ لال ہونا شروع ہو جائے یو نو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہائی بلڈ پریشر میں لیکن اس کی جو اس کی جو پرزنس ہے یو نو وہ ایک چیز بڑی واضح طور پہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ our heart has to work you know more and harder than normal تو آپ خود ہی سوچ لیں ہارٹ جو ہے is a muscle when any muscle has to work harder than the normal تو کیا ہوگا اس کا ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ ہوگا یو نو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ when a muscle has to work harder than the normal تو اس کا ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ جو میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے وہ ایک تو ہارٹ انلارجمنٹ کی فارم میں ہو سکتا ہے you know when the heart has to work more than the normal then اس کا جو سائز جو ہے وہ انلارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جب وہ انلارج ہونا شروع ہو جاتا ہے then it becomes difficult for the heart to meet the demand of the body کیونکہ باڈی کی جو ڈیمانڈس ہیں پھر وہ اس اس حد تک میٹ نہیں کر پاتا جس حد تک باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس سے انکریز ہو جاتی ہے پرابیبلٹی ہماری to have you know which is basically جو بلڈ ویسل ہماری جو ہوتی ہیں وہ نیرو ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور نیرو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فکل ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ان کی جو السٹسٹی ہے ان ان میں کی جو نرمی جو ہے ان میں یو نو ان کی فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہماری آرٹریز میں شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح اٹ آلسو اگر ہائپر ٹینشن رہے it also increase the risk of blood clotting جو ہے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ جو یہ جو یہ جو بلڈ کلاٹس ہوتے ہیں اگر یہ کوئی آ کے لانچ کر جائے ہماری آرٹری کے اندر تو then it cause us to have a myocardial یہ جو ہارٹ اٹیک جس کو ہم کہتے ہیں مایوکارڈیل انفارکشن جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ بلڈ کلاٹ آتا ہے اور پھنس جاتا ہے ایک جگہ رک جاتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے ڈیزالو نہیں ہوتا آگے نہیں چلا جاتا وہ ایک جگہ آ کے بلڈ کی سپلائی کو روک دیتا ہے تو that cause you know myocardial infarction اسی طرح there are severe other life style and biological risk factors very important role to play condition ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے فیملی کی history heart disease you know families ہی جاتا ہے کہ probability you know of the offspring to have a heart attack بھی بڑھ جاتی ہے اسی طرح نمبر ٹو جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے cigarette smoking people who smoke cigarettes you know that's a very very big you know risk factor اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگ by the time you be finish with this course you would cut smoking if not reduce smoking by the time you are done with this course کیونکہ آپ کو یہ بڑی واضح طریقے سے سب کنڈیشن کے اراؤنڈ یہ اب نظر آ رہا ہوگا پتا چل رہا ہے کہ cigarette smoking is a very very high respect کوئی بھی کنڈیشن آپ لے لیں وہاں پہ اگر اف یو آر اسموکر آپ کی probability of you know suffering جو ہے بہت ہائی ہو جاتی ہے similarly high blood pressure is a risk factor you know اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو پھر بھی آپ کو ہارٹ ڈیزیز کا جو رسک ہے بہت بڑھ جاتا ہے اسی طرح اگر high L D L account ہے آپ کا یا low H D L account ہے کولسٹرول لیول جو ہے تو پھر بھی آپ کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ کی بڑی سیڈنٹری سی ہیبٹس ہے یو نو وچ مینس کہ ایکسرسائز کوئی نہیں ہے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی کوئی نہیں ہے if you are physically inactive وہ بھی ایک رسک فیکٹر بن جاتا ہے خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا ایج فورٹی فائیو سے بعد اگر یو you نو know, یہ چیزیں ہیں تو اس میں وہ بڑا میٹر کرتی ہیں similarly if you have a history of diabetes you know اگر آپ کو ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے تو دیٹس آلسو رسک فیکٹر اسی طرح اگر اوبیسٹی ہے اگر موٹاپا بہت زیادہ ہے تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر بن جاتا ہے سملرلی یو نو اسٹریس جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے کہ if you are going through of stress stress if there in your life تو وہ بھی ایک فیکٹر بن جاتی ہے تو اور تو یہ یہ سارے جو ہے یہ risk factor which have a very important role to play you know اگر یہ ہے تو they contribute to you know us having a heart disease دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ people who stop smoking you you know know and and and reduce control their diets and reduce the intake of foods and you know جن کا کولیسٹرول لیول جن میں ہائی ہوتا ہے اور uh, uh, اور اپنا بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیتے ہیں ان کا ورچولی جو risk of dying with heart disease ہے وہ ہاف ہو جاتا ہے آدھا ہو جاتا ہے تو یہ تین چیزیں ذہن میں رکھے کیا ہے ایک تو اسٹاپ پیپل اسموکنگ اینڈ اپنی ڈائٹ کا واچ کرتے ہیں ہائی کولسٹرول ڈائٹ نہیں لیتے اور اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے جو رسک فیکٹر ہیں to have a heart disease and die of a heart disease وہ آدھے ہو جاتے ہیں so that's a very very big percentage ایک چیز آدھی اگر رسک ہو جائے یو نو ففٹی پرسینٹ کا رسک رہ جائے تو that's a very very big you know جیسے ہم نے ارلیئر لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ اسٹریس جو ہے you know it has a very important role to play you know having different kind of chronic and conditions اسی طرح دیکھنے میں ہارٹ ڈیزیز کے راؤنڈ میں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری اے ٹائپ پرسنالٹی ہے ٹائپ اے بہیویئر جس کو ہم کہتے ہیں نفسیات میں یو نو تو پھر ہمارے یو نو ہمیں tendency of having hypertension بہت بڑھ جاتی تو کرونک اسٹریس جو ہے اور کرونک اسٹریس کے ساتھ ساتھ اگر اینگر اور ہوسٹیلٹی کا ایلیمنٹ بھی جو ٹائپ اے پرسنالٹیز میں ہوتا ہے you know tends to to contribute having high blood pressure تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ چیزیں آپ میں ہیں تو ان کو واچ کریں اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں you know so that you do not become a high risk case for card condition اب میں بات کرنی چاہوں گا کہ نیگیٹو ایموشنز اور ہارٹ ڈیزیز کا آپس میں یو you نو know, کیا تعلق ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ you know negative emotions have a very very important impact on the heart condition you know many research have shown that men and women you know who experience chronic high levels of hostility لیجیے غصہ جن کو بڑا آتا ہے یا اور اور they they have depression suffer from anxiety conditions you know they are more to having heart disease and hypertension تو یو نو یہ ایک ایریا ہے جہاں پہ سائیکولوجسٹ جو ہے has a very important role to play you know کیونکہ ایک بہت واضح یہ چیز سامنے آتی ہے that people you know who have high level of healthy anxiety and depression یہ تینوں ایسی کنڈیشن ہیں جن کا تعلق نفسیات سے ہے ہیلتھ سائیکولوجی سے ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے آپ ایک ڈیفینیٹ رول آپ کا ہے یو نو ٹو پلے اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو نیگیٹو ایموشنز اور فیلنگز ہوتی ہیں they invariably create to kind of avenues آپ کہہ لیجیے فار سچ اے کنڈیشن پہلی بات جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ people who generally have negative emotion feelings ان کے جو لائف اسٹائلز ہوتے ہیں وہ اتنے ہیلدی نہیں ہوتے you know they have unhealthy lifestyle اور اس کی وجہ سے you know they tend to have experience more negative emotions تو ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایوینیو ہے اور فیکٹر ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیگیٹو فیلنگ اینڈ ایموشن جو ہے they also have a physiological effect you know on people جس کی وجہ سے پرابیبلٹی جو ہے آف اے ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی ایک اچھی مثال جو ہے وہ وہ جس طرح میں نے پہلے جس نے ذکر کیا تھا کہ A type personality is a good example of it you know A type personality جو ہے ان کی جو فیولاجیکل ری ایکٹیویٹی جو ہے کنڈیشن کو وہ بہت بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر اور اسی طرح ان کے جو uh, کوسٹیرائڈ لیول جو ہے اور جو وہ بھی ریز ہو جاتے ہیں تو یہ وہ فیزیولوجیکل ریئیکشنز ہیں یو نو جس سے کہ ایک پری ڈسپوزیشن ہم میں پیدا ہو جاتی ہے you know for having a heart condition اسی طرح ریسرچ ایویڈینس جو ہے وہ یہ بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ ایپینفرین جو ہے وین دیٹ انکریز تو اس سے بھی جو ہمارے بلڈ کلاٹنگ کی جو پرابیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اور آپ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو بلڈ کلاٹس جو ہے you know if there are too many blood clots to block the arteries for instance and that can cause a heart attack also تو یہ کا بھرنا بھی جو ہے that can cause of clotting کیونکہ پلیٹلیٹ uh, کلاٹس جو ہے وہ بلڈ میں بڑھ جاتے ہیں اور اس سے بھی پرابیبلٹی آف ہارٹ اٹیک جو بڑھ سکتی ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا میڈیکل ٹریٹمنٹ کی اینڈ ریہیبلیٹیشن جو ہے کارڈیک پیشنٹس کی وہ کیسے کی جاتی ہے ہارٹ اٹیک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک ایک سیکوینس فالو کرتا ہے سیکوینس وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے you know person goes into the intensive care unit یا ایمرجنسی کیئر میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ ایک ریہیبلیٹیٹ ایک ریبلیٹیشن کے پروگرام میں جاتا ہے تو وہ جب سب سے پہلے جب وہ ایمرجنسی میں جاتا ہے تو ایمرجنسی میں جو چیز دیکھی جاتی ہے اور گارنٹی کی جاتی ہے وہ بیسکلی ہے کہ آ, کہ وہ جو انیشل جو ہارٹ اٹیک اس کو ہوا ہے وہ اس کا جو ڈیمیج ہے اس کو کم سے کم کیا جائے اور ایسی اور یہ گارنٹی کی جائے کسی حد تک کہ مزید اور ڈیمیج جو ہو گیا ہے اس سے زیادہ اس کے بیونڈ اور کوئی ڈیمیج نہ ہو تو part of this of controlling the damage جو ہے اس کو کیا جاتا ہے by giving medicines such medicine جس سے کہ بلڈ جن کو ہم بلڈ تھنرز کہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ میں اگر جو بھی کلاٹس بلڈ میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں یہ دوائیاں جو ہیں ان کو ریموو کرتی ہیں وہ جو بلاکڈ آرٹریز ہوتی ہیں وہ فری ہو جاتی ہیں انیشیل ٹریٹمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ کہ ہاؤ ٹو پریوینٹ اور limit the damage that's been caused by you know by the heart attack اس کے بعد a person is invariably placed in care unit اور جب وہ کارینری کیئر یونٹ میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے تو then you know the medical staff جو ہے وہ اس کی ایک فیزیولوجیکل لیول پہ اس کے بلڈ پریشر کی اور اس کی ای سی جیز لے کے اس کی فنکشننگ کی مانیٹرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو مانیٹرنگ ہے یہ اگلے کچھ دنوں کے لیے لازمی ہو جاتی ہے because the first few days you know are are consider to be the جس میں سب سے زیادہ رسک فیکٹر انوالو ہوتا ہے تو پہلے کچھ دن کی مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے because the risk factor of having another attack جو ہے وہ پہلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اٹس ویری ہائی اسی طرح ایک اور جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ the patient goes through heart condition اس کا انگزائٹی کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ دو چار دن کورنری کیئر میں رہنے کے بعد ہی has to you know he to express his anxiety یعنی a very important role play that they provide counselling and help the patient to deal with that high level of feeling اور اور یہ جو کوپنگ جو ہے یہ جو جو کوپنگ ود دس کنڈیشن ہے اس میں interestingly it is not the seriousness of the condition یا جو کوپنگ میکنیزم جو ہے وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو if a person has seriously تو اس کا کوپنگ میکنیزم جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا بلکہ اس میں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ people life prior to having the heart attack have suffering from social problems before the heart attack ان کی کوپنگ جو میکنزم ہے وہ بلکہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ان کو زیادہ مشکل آتی ہے اس کنڈیشن میں کوپ کرنے سے یو نو ایز اپلو not feeling who then very stressful life اور done not have such a condition اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیسو اینگزائٹی جو ہے یا اور emotional condition like you know depression کہہ لیجیے یا people who tend to go to denial you know یہ اگر کنڈیشنز بھی ہوں تو they also can impair the recovery of a patient اور اس طرح کی کنڈیشنز میں psychological intervention has a very very important role to play تو یہ وہ تین رکھیے جو میں نے ذکر جن کا کیا ہے پہلا ہے کہ ہائی لیول آف انگزائٹی دوسرا ہے تیسرے ہے ڈینائل آف دا کنڈیشن اگر یہ تین کنڈیشن پیشنٹ میں ہوں یا ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن بہت زیادہ اگر پیشنٹ میں ہے تو اس کی جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ ڈیفینیٹلی امپیئر ہو جاتا ہے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس جنکچر پہ سائیکولوجسٹ جو ہے وہ اپنی سائیکولوجیکل انٹروینشن کے ساتھ تھراپیوٹک انٹروینشن کے ساتھ you know can definitely help the patient دیکھنے میں یہ آیا کہ you know to deny their condition وہ وہ انویریبلی پھر کہتے ہیں کہ جی جل وہ کہتے ہیں جی مجھے بس اب فوری طور پہ ہاسپٹل سے باہر نکالا جائے they you know they they come up demand of leaving the hospital just after one اور two days of stay in hospital یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں بیسکلی یہ جو ان کی جو ان ان میں رش اور جو ہوتا ہے اور ان کی جو ڈیزائر جو ہوتی ہے to rush out of the hospital اس کے پیچھے ڈینائل ہوتی ہے بیکاز دا لانگر دے فیل دل stay in the hospital the more they have to deal with this this fact of life that they have have they have had heart attack and they are suffering from a condition you know which requires attention تو ان میں کئی دفعہ یہ ڈینائل کی وجہ سے یو نو یہ ان میں یہ جلد بازی ہوتی ہے they they want to run away from the hospital because ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم ہاسپٹل میں سے نکل آئیں گے تو ہم اس کا مطلب ہے well be you know defined اور لیبلڈ ایز ایز ہیلدی تو یہ چیز بھی واچ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے تو انویریبلی یو نو پہلے ایک آدھ ہفتے کے بعد جا کے when a patient is shift now from the C C U coronary care unit سے جب اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے ایک وارڈ میں جب ایک جنرل وارڈ میں آ جاتا ہے جہاں پہ اور کارڈیک پیشنٹ ہوتے ہیں you know that is when the rehabilitation programme جو ہے وہ very with the patient now I would like to talk about rehabilitation of cardiac patients how do they get rehabilitated rehabilitation programme جو ہے you know they are designed to help the recovery process and not only that بلکہ to also reduce the risk factors تاکہ دوبارہ سے you know a a person patient does not go through similar kind of an attack in programmes میں ایک چیز جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ lot of information around the condition of the you know around the disease جو ہے that is provided to the patient so the basic idea is aware the more you educate the person around better aware care can take of their own selves تو یہ جو کیئر ہے یہ بیسکلی لائف اسٹائل چینجز کے اراؤنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے انفارمیشن جو ہوتی ہے جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لائف اسٹائل چینج جو ہے از مینڈیٹری آئی مین یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ پرسن ہیز ہارٹ اٹیک اس کے بعد وہ اپنا پرانا لائف اسٹائل جو ہے اس کو مینٹین کر سکے تو جب ہم لائف اسٹائل چینجز کی بات کرتے ہیں تو ہم ان میں پہلی جو ایک جو چینج جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے کہ بھی if all the person has a history of smoking تو he should quit smoking mind you smoking quit smoking سے مطلب ہے کہ بالکل ختم کر دے سگریٹ پینا اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جی تھوڑا پی لیا کرو آدھا پیک پی لو پورا پیک نہ پیو you know is no compromise one has to completely smoking similarly you know doctor یہ بھی پھر مانیٹر eh, کرتے ہیں کہ اچھا آدمی اوور ویٹ تو نہیں ہے if at all somebody is ten kilos overweight تو پھر کہا جاتا ہے کہ okay you have to lose this weight تو لوزنگ ویٹ جو ہے that also becomes a must ہے کیونکہ ویٹ سے ریلیٹڈ یہ ساری کنڈیشن ہوتی ہیں رسک فیکٹرز ہیں یہ سارے کے سارے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا so therefore in by reducing the risk factor you are actually helping the client away from similarly exercise the third thing that is introduced is that the person has to start exercising وہ سلولی اس کو بلڈ کیا جاتا ہے لیکن ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ ہے basically to reduce dietary fat کہ اگر ڈائٹ میں بہت زیادہ فیٹی کانٹینٹ ہے یو you نو know, جو کولیسٹرول کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو اس کو کنٹرول کرنا ریڈیوس کرنا لازمی ہے so the fourth thing is dietary check جو ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو یو نو ایسا کریں کہ جو ہیلدی ڈائٹ ہو جائے اسی طرح if you know person alcohol تو الکوہول کی جو کنزمپشن ہے وہ اس کو کم کروایا جاتا ہے اول تو بند کروایا جاتا ہے لیکن اگر ٹوٹلی بند نہ آدمی کر سکتا ہو یا ڈفیکلٹی ہو تو اس کو ایسا ایسا ریڈیوز کروایا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹریس جو ہے اور ہاسٹیلٹی جو ہے اس کے ساتھ جو associated that's a very important factor you know in contributing having a heart disease therefore it becomes very very important in this process of rehabilitation کہ اسٹریس مینجمنٹ جو ہے وہ بھی پیشنٹ کو سکھائی جائے تو اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ باقاعدہ پھر پیشنٹ کو ہاسپٹل میں دی جاتی ہے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ how they can you know change their attitude you know if they want to live longer what kind of changes a need to bring in lifestyle you know تاکہ انہیں دوبارہ سے انفیکشن نہ ہو انہیں دوبارہ سے ہارٹ اٹیک نہ ہو اسی طرح کچھ پیشنٹس دیکھنے میں آیا ہے یو نو دے ان کے لیے تھوڑا سا ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے to adhere to the treatment regimen جو ٹریٹمنٹ بتائی جا رہی ہوتی ہے جو چیکس بتائے جا رہے ہوتے ہیں جو لائف اسٹائل چینجز کا ڈاکٹر بتاتا ہے ان کو فالو کرنا کچھ پیشنٹس کے لیے آسان ہوتا ہے but then other patient you know who resent restrict you know why آرپس کیونکہ ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے یو نو کچھ لوگ اس چیز کو لائف اسٹائل چینج کو یو نو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی how dare you know does the doctor tells کہ جی اب ہمیں یو نو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے اپنے دیر ایگو جو ہے دیٹ گیٹس ہرٹ اس کے علاوہ یہ بھی یو نو دیکھا جاتا ہے کہ سوشل سپورٹ جو ہے وہ یو نو بلڈ کرنے کے بارے میں بھی مشورہ دیا جاتا ہے patient is told how he can build his social support system کیونکہ دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ سوشل وہ پیشنٹ جن کا سوشل سپورٹ سسٹم اچھا ہوتا ہے you know they are able to recover ان کی probability of having another infection اور اندر ہارٹ اٹیک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے so therefore social support system build کرنا بھی is very very important this is where I think psychologist also has a very important role to play now I would like to have a look at the psychosocial impact of heart disease just and student of psychology important perspective for you to to know you know where a heart attack اور یہ ہو سکتا ہے کہ جی مجھے آیا موٹر سائیکل چلانی چاہیے یا مجھے کار چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے یا مجھے گھر کے کام جو ہے سودا صرف لانا بازار سے should I do those house chores not اسی طرح یو نو مجھے وزنی چیزیں اٹھانی چاہیے یا مجھے وزنی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تو بیسکلی ایک قسم کا خوف اور اپریہینشن اراؤنڈ اوور ایگزرشن جو ہوتی ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے پیشنٹس میں اور اینڈ دے وری کہ کہیں اوور اوور ایگزرشن کی وجہ سے they may not have another attack تو پیشنٹس جو ہیں to the the extent they deal with and cope with such condition during the rehabilitative process اس میں فیملی کی adjustment has you know a very important role to play تو ایڈجسٹمنٹ میں سپورٹ سسٹم کا attitude also has a very important role to play اب فور انسٹنس جس طرح اکثر اوقات you know one wants to go back to work because work has a special meaning for the person as we all know work does give meaning to our life تو ہو سفر ہارٹ اٹیک ان کے بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ you know can we go back to work and if we can go back to work you know will be be able to maintain job یا ہمیں کوئی نیا جاب ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ گوئنگ بیک ٹو ورک جو ہے وہ ریحیبلیٹیشن کے پیشنٹ کے لیے یو نو ایکچولی سمبلائز کرتا ہے recovery so therefore it is something which is very very important from the psychological point of view اس کا ایک ایک ایک ایموشنل انسان کی کیس پہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ اس کی سیلف اسٹیم کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کہ وہ اگر واپس کام پہ آ جائے تو انویریبلی جو ایڈوائس دی جاتی ہے اراؤنڈ ورک اس میں کئی فیکٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک فیکٹر تو یہی ہوتا ہے کہ جی how's where heart condition did the patient ہے اور آیا اب اس کے بعد اس کو کتنا عرصے کے بعد یو نو واپس کام پہ جانا چاہیے اس کے کام کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ کیا ہیں کہ آیا کوئی ایسی ریکوائرمنٹس تو نہیں ہے یو نو جو اس کے لیے اچھی نہیں ہوں گی ثابت اچھی نہیں ہوں گی تو انویریبلی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نارملی سکسٹی ڈیز جو تھے invariably you know they they advise and کہ جی سکسٹی ڈیز تک پیشنٹ کو کام پہ نہیں جانا چاہیے اب ویسے یو you نو know, ایسے ایسی ریسرچ سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ جو سکسٹی ڈیز پیریڈ یہ جو ایٹ ویک پیریڈ ہے وہ اب اس میں دو ہفتے کم کر دیے گئے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر سکس ویکس کے بعد بھی پیشنٹ جو ہے can go back to work without you the risk risk factor of having another attack being increased six weeks تو اس میں you know when people go back to work پھر جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھائی اوکے کس what is going going to to be be nature of work is it a full time job اور is it going to be half you know working part time کیونکہ اکثر اوقات شروع میں بہت زیادہ لوڈ جو ہے وہ پیشنٹس پہ نہیں ڈالا جاتا انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹ ٹائم جاب ہی کریں وہ پورے آورز جو ہے جاب کے you know they should not go through that اسی طرح ایک اور چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ایج ہے پیشنٹ کی لیٹ سے if somebody had a heart attack after the age of fifty تو ویسے بھی کیونکہ by the age of fifty invariably retirement آ جاتی ہے یا کئی جگہوں پہ by the age of sixty retirement آ جاتی ہے تو پھر کئی دفعہ پیشنٹ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تم ریٹائرمنٹ کے بہت قریب آ گئے ہو تو پھر تم ریٹائرمنٹ ہی لے لو یا یہ کہا جاتا ہے کہ okay as a going back to a full time job you go to no part time job تو انویریبلی ریسرچ ایویڈینس جو ہے اسٹڈیز جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ people who working at the time of their heart attack ان میں سے thirty percent of them they come back to work I mean وہ الگ بات ہے کہ دے میں چینج دا you know they may be a change in the type of work they may do but thirty percent of these people they do come back to work اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کام پہ واپس آنے کے ساتھ کچھ ایسے ایشوز بھی کئی دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں ان پیشنٹس کے لیے یو نو جن کو ہم انٹرپرسنل ایشوز کہتے ہیں آئی مین یہ انٹرپرسنل جو پرابلمس ہیں یا ایشوز جو ہے یہ کو ورکرز کے ساتھ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ورک سے ریلیٹڈ آپ کو پتا ہی ہے when we are going through stress اگر ورک ریلیٹڈ اسٹریس ہماری بڑھنی شروع ہو جائے تو اس سے ہم ایجی ہو جاتے ہیں یو نو ہمارا ٹالرنس لیول کم ہو جاتا ہے اور اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ جو پرابلمس ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں ہماری پلیس آف ورک میں اسی طرح اسٹڈیز فاؤنڈ کہ اگر سوشل سپورٹ سسٹم ہمارا اچھا بن جائے اور ہمیں مہیا ہو جائے تو یو you نو know, ہماری جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ ایکسپیڈائٹ ہو جاتا ہے اور ہماری جو ریکوری ہے یو you نو know, وہ بہتر طریقے سے ممکن ہو جاتی ہے یہ بھی سوشل سپورٹ کے کی اویلیبلٹی سے ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہو جاتا ہے اسی طرح یو نو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ, کئی ہارٹ پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کی فیملی ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں فار انسٹنس ان, کے ایشوز جو ہیں اراؤنڈ فائنینشیل میٹر جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں ظاہر ہے کہ فار انسٹنس اگر ایک آدمی پہلے فل ٹائم جاب کر رہا تھا تو وہ فار اینڈ دا فیملی اور جب اس کے آورس کم ہوتے ہیں تو وہ جو منی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے تو اس سے پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں اور اسی طرح کئی دفعہ سیکشل پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ آفٹر ہارٹ اٹیک تو اس سے بھی you know one has to deal with and cope with similarly کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی فیملیز میں ایک ایک سائیکل آف گلٹ پیدا ہو جاتا ہے اور اور پیشنٹ جو ہے وہ اپنی فیملی کو کئی دفعہ اپنی اسپاؤز کو اپنے بچوں کو کئی دفعہ بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے فار اس کنڈیشن وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جی اگر آپ کی طرف سے مجھے تعاون ہوتا یا آپ اتنے مجھ سے کام نہ کرواتے یا میں اتنے لمبے آواز آپ لوگوں کے لیے کام نہ کر رہا ہوتا تو مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہوتا اور اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اکثر کہ فیملی جو ہوتی ہیں they buy into this blame game جو پیشنٹ جو پلے کرتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے یو you نو know, گھر کے ماحول میں ایک ڈیفینیٹ اس کا اثر جو ہے uh, پڑتا ہے اور گھر کا ماحول جو ہے وہ ڈپریسو سا ہو جاتا ہے انہیلدی ماحول ہو جاتا ہے اور انہیلدی ماحول جو ہے وہ definitely does not help in rehabilitation rehabilitation of the patient اور یہ جو اس طرح کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کارڈیک ریہیبلیٹیشن میں you know it's not very helpful تو ایز سائیکولوجسٹ خاص طور پہ ہمیں ایسی چیزوں کو خاص طور پہ مانیٹر کرنا چاہیے اور فیملیز کو انکریج کرنا چاہیے کہ they play a positive part اور پازیٹیو پارٹ میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انکریجمنٹ جو ہے کہ ہیلدی طریقے سے ایک پازیٹیو طریقے سے پیشنٹ کو انکریج کیا جائے اس کی انہیلدی ڈپینڈینسی اس میں پیدا نہ کی جائے بلکہ ہیلدی طریقوں سے اسے سپورٹ کیا جائے ہیلدی طریقوں سے مراد یہی ہے کہ وہ چیزیں جو پیشنٹ کے لیے ممکن ہیں کرنی ان کو ان کو کرنے دیا جائے کئی دفعہ ہم پیشنٹ کو اوور پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم ہر کام پیشنٹ کا خود سے کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی پیشنٹ کی سیلف اسٹیم کے لیے یو you نو know, اس کے مورال کے لیے اس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے is not good and healthy تو so therefore it is very very important for us to monitor and see کہ what kind of a support is healthy for for the patient اور اس کے پروسیس آف ریہیبلیٹیشن میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی تو جو ایڈجسٹمنٹ جو ہے پیشنٹ کی وہ ان سب فیکٹرس میں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ دخل ہوتا ہے اور ہیلدی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ممکن کرتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو بھی فالو کرے وہ اپنی ریگولر ڈائٹ کا بھی خیال رکھ سکے وہ اپنی دوائی بھی وقت پہ لے یو نو وہ اپنے لائف سٹائل میں بھی وہ چینجز لائے جس کی اس کو ضرورت ہے اور وہ بہتر انداز سے اپنی زندگی کو آگے چلا سکے تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں سائیکالوجسٹ کا ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا کلینکل سائیکالوجسٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے تو اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے خدا حافظ